حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے درجے والا شخص وہ ہوگا جس نے دوسری کی دنیا کے لیے اپنی آخرت ضائع کر لی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3966